سلیمان بن مغیرہ شعبہ جریر سلم بن ابو زیال اور آسم محول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی سنت کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اڑتیس